حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اگر مجھے پہلے وہ خیال آ جاتا جو بعد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات دیتی سننے ماجہ حدیث نمبر 1464